تو بے شک ضرور ہمیں پوچنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے اور بے شک ضرور ہمیں پوچنا ہے رسولوں سے